وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار

انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بئذنہ و سراجا منیرا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے مالک ارض و سما ہے اور رب العرش ہے جو علا کل شعین قدیر ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس بات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ سجدہ کرنا کسی اور کو جائز بھی نہیں وہ اللہ جس کو کوئی چیز دینا چاہے دنیا کی ساری طاقت مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی اور وہی اللہ اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی چیز دے نہیں سکتی یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر فرض نماز کے بعد آپ جو دعا پڑھا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی شامل ہے اللہ مانع لما آتیت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذل جد کل جد اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ مانع لما آتیت اللہ اگر تمہیں کچھ دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت وہ چیز تم سے چھین نہیں سکتی اور جس سے اللہ کوئی چیز چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ چیز دے نہیں سکتی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور ہوں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ بار الہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ روئے زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ روئے زمین پر جتنا سمندر ہے اس کے پانی کی بوندوں سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں راہ حق ملا زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے اور جینے کا صحیح حق ہم کو نصیب ہوا اللہ صلی وسلم و بارک علیہ اللہ صلی وسلم و بارک علیہ مجھے احساس ہے پرمیشن بہت کم ٹائم کی ہے مجھے یاد ہے اور مجھے اس کا خیال ہے بہت کچھ آپ سے کہنا تھا آپ کے نفسیات پر کچھ گفتگو کرنی تھی اور کل میں نے ترنکا چوک پر وعدہ کیا تھا کہ دیو پور میں سیرت کے موضوع پر کچھ باتیں ہوں گی میرے بھائیوں سیرت کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے اور اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے اور جب سیرت پر بولنے والا کوئی خطیب سیرت پر بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نبی اکرم کی کس چیز کو پیش کرے آپ کی جوانی کو بتائے آپ کے بچپنے کو بتائے آپ کے بڑھاپے کو بتائے آپ کے آخری وقت کے حالات بتائے غریبوں کے ساتھ آپ کا کیسا رہن سہن تھا اس کا تذکرہ کیا جائے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اس کا طریقہ اس کا بیان کیا جائے <coughs> کیا جائے غرض یہ کہ کون سی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے ایک ایک چیز اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے اور بہت عمیق پہلو ہے اس کے اندر اللہ نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا ہم نے <clears throat> محمد الرسول اللہ کو آئیڈیل بنایا ہے نمونہ بنایا ہے لقد کان لکم تم سب کے لیے قرآن کی آیت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے وہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے مولویوں نے کر دیا ہے یہ حدیث ہے اس پر فلاں عمل کرے اس پر فلاں عمل کرے یہ فلاں کے لیے یہ فلاں کے لیے اس پہ شافیوں کا عمل اس پہ مالکیوں کا عمل اس پہ اہل حدیثوں کا عمل اس پہ وہابیوں کا عمل اس پہ حنفیوں کا عمل اس پہ بریلیوں کا عمل یہ تو ہمارے مولویوں نے بٹوارا کیا ہے ورنہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ وہ شافیوں کے لیے الگ ہو مالکیوں کے لیے الگ ہو ہمبلیوں کے لیے الگ ہو اہل حدیثوں کے لیے الگ ہو یہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے قوم کے دور اندیش مولویوں نے کیا ہے ورنہ قرآن کا خطاب یا یوہ الزین آمنو سے ہے یا یازین آمنو آئی مانو والو اگر وہ مومن ہے تو وہ قرآن کی آیت اور وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث سب کے لیے ہے اس میں بٹوارا نہیں ہے کسی کا کہ اس پر تم عمل کرو اس پہ ہم عمل کریں گے وہ تمہارے لیے جائز ہی ہمارے لیے جائز ہے ایسی بات نہیں ہے وہ بٹوارا ہم نے اور آپ نے اور ہمارے اور آپ کے مولویوں نے کر ڈالا ہے وہ بٹوارا ورنہ اللہ کے نبی کی قرآن صاف کہہ رہا ہے تم سب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آگے پھر ایک بہت باریک نقطہ پیش کر رہا ولا تفر فرقے فرقے میں مت بٹو ہنفی شاپی مالکی حدیث وابی چکلالوی دیوندی سب نہ بنو صاف کہا ولا تفر اور اللہ کو معلوم تھا کہ فرقے ہوں گے ٹولیاں بنیں گی لوگ کہیں گے یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح فرقے ہوں گے اس لیے اس نے فرقے کا لفظ استعمال کیا ولا تفر رکھو فرق نہ کرو فرقے نہ بناؤ ٹولی ٹکڑے نہ بناؤ یہ اللہ نے کہا ہے اور قرآن کی آیت ہم سب کو نیوتا دے رہی ہے نمنتر دے رہی ہے ہم سب کو دعوت دے رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی میرے بھائیو اللہ تعالی نے اسی نقطے سے محمد رسول اللہ کو بین الاقوامی رہنما بنا کر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں بائبل اول نمبر فائیو کے اندر لکھا ہے عیسیٰ مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو بھیڑ بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی میں صرف عیسائیوں کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں میں صرف اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں یہی چیز موسا علیہ السلام نے کہی یعنی عیسا موسا نوح یا زکریہ یعقوب یا یوسف جتنے بھی پیغمبر آئے یہ صرف اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر یا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن محمد رسول اللہ کسی خاص قوم اور خاص قبیلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے اور ساری دنیا کے لیے دیکھیے لفظ عالم کے اندر کتنی وسعت ہے اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے الحمد للہ العالمین اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور اپنے نبی کے لیے کہہ رہا کہ رحمت للعالمین وہاں پر بھی عالم یہاں پر بھی عالم یہاں رب العالمین اور یہاں رحمت للعالمین پتہ یہ چلا کہ اللہ جب ساری کائنات کا پالنے والا ہے تو محمد رسول اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جو رحمت بن کر آئے گا وہ آتنکواد کی شکشا دے گا اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا وہ ٹیررزم کی شکشا دے گا اللہ نے نبی کو جو مذہب دیا ہے اس کا نام ہے اسلام لانے والا رحمت اللہ عالمین غور کیجئے گا اسلام کے معنی سلامتی والا شانتی والا مذہب اور اس کا لانے والا رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے کرپالو و دیابان بنا کر بھیجا ہوا یعنی رحمت بن کر آیا ہوا مذہب بھی شانتی والا اور مذہب لانے والا بھی رحمت رحمت للعالمین شانتی والا اس کے مذہب کے اندر ٹریزم نہیں ملے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا جہاد جہاد جو اسلام کے اندر کہا جا رہا ہے یا مدرسوں کے اندر آتنکواد کی شکچھا دی جا رہی ہے اور پرشکشن ہے باقاعدہ پرشکشن دیا جا رہا ہے ان کو میں ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ اسلامک اداروں سے نکلنے والے بچوں کو یہ بتائیے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو ایک کے سینتالیس چلانا جانتا ہو ذرا بتائیے میں بھی ایک عربی مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوں ایک سینتالیس چلانا تو بہت دور کی بات گلیل سے کہو اس چڑیا کو نشانہ لگاؤ تو نہیں لگا پاؤں گا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب کی تعلیم اگر یہ ہے کہ تم تلوار کے ذریعے اسلام پھیلاؤ آج مسلمانوں کے پاس پچاس ملک ہیں پچاس ملک جو مسلمانوں کے انڈر میں ہیں مسلمانوں مسلمانوں کی کی کے زیر نگرانی حکومت وہاں چل رہی ہے پچاس پچاس ملک ہیں کوئی ہے جو وہاں تلوار چلانا سکھانے سے کوئی روک لے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے ان کٹر پنتیوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلامی ملک یا مسلمانوں کے ملک پچاس ملک اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا کسی ایک ملک کے اندر خود پاکستان جو تمہارا سب سے بڑا پڑوسی ملک ہے اور جس کو تم سب سے بڑا وادی ملک کہتے ہو خود پا پاکستان کی سرزمین پر بھی تلواریں بانٹتے ہوئے آپ کسی تنظیم کو نہیں دیکھو گے کسی حکومت کے حکمراں کو نہیں دیکھو گے آج پورے اسلامی ممالک کا دورہ کر ڈالو پچاس ملکوں کا وہاں ہندو بھی رہتے ہیں وہاں سکھ بھی ہیں وہاں عیسائی بھی ہیں خود سعودی عرب کی سرزمین پر بھی ہندو بھائی بھائی رہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ پچاس ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی آپ کو ایسا مل جائے جو ملک تلواریں بانٹنے کی شکشا دے رہا ہو یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کہہ رہا ہو کہ جو غیر مسلم میں کو زبردستی مسلمان بناؤ تمہارے پاس لے دے کے ہے ہی کیا ایک ہی ملک ہے بھارت ایک ہی ملک ہے بھارت اور جس دھرم کے اندر اتنا رحم سکھلایا گیا کہ گائے کو کہا گیا ماں مانو چوہے کو دیوتا مانو سانپ کی پوجا کرو جس دھرم کے اندر سانپ کی پوجا کی جا رہی ہو جس دھرم کے اندر سانپ کو دیوی اور دیوتا کا درجہ دیا گیا ہو ناگ دیو کہا گیا ہو جس دھرم کے اندر سانپ کی پوجا ہو رہی ہو جس دھرم کے اندر گائے کو ماں سمجھا جا رہا ہو جو جانوروں کے ساتھ اتنا رحم کرنا سکھلا رہا ہو جو دھرم اس دھرم کے ماننے والوں کے پاس ایک ہی ملک ہے بھارت لیکن یہاں پر بھی دیکھیے صاحب ترشول کھلے عام بانٹے جا رہے ہیں کھلے عام ترشول کی شکشا دی جا رہی ہے اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ پورے بھارت کو ہم گجرات بنا دیں گے اب بتاؤ انٹرنیشنل آتنگوادی کون ہوا جس ملک کے اندر اسلامی اور مسلمانی حکومت بھی ہے اور پھر بھی تلواریں نہ بانٹی جا رہی ہوں وہ ملک آتنگوادی ہے یا جس ملک کے اندر گائے پر رحم اور گائے کو ماں اور چوہے کی دیوتا کو اور چوہے کی پوجا کو کہا گیا ہو اور چوہا گڑیش جی کی سواری کہی جاتی ہو ایسے چوہے کو مارنا بھی پاپ ہو ان دھرم والوں سے پوچھو کہ گجرات کی دھرتی پر دس ہزار مسلمانوں کو مارنے کی اتھارٹی کہاں کس دھرم سے مل گئی ترشول بانٹے جا رہے ہیں اور آج کہتے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اگر یہی الزام ہم آپ کے اوپر لگائیں کہ ہندو دھرم ترشول کے زور سے پھیلا تو آپ کو برا لگے گا لیکن آپ کے دعوے سے ہوتا کیا ہے آپ لاکھ کہتے رہیے تلوار کے زور سے پھیلا لیکن اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق اعلی کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے سب سے بڑا آتنکواد کا الزام لگایا ہے مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ آتنکواد کی کا آتنکوادی اور دہشت گردی مسلمانوں کو کہا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو جانے کے بعد بھی آج آتنکوادی مسلمان کہے جا رہے ہیں لیکن میں اس امریکیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو جانے کے بعد پھر امریکہ کے اندر دس ہزار امریکی کہ اسلام کیوں لائے اب تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہو جانے کے بعد اب تک امریکہ میں دس ہزار آدمی اسلام لا چکا ہے کیا وجہ تھی اسلام ٹریزم تھا نہیں تم نے جہاد جہاد جہاد کہہ کر اتنا اچھالا کہ ان امریکیوں نے انگلش میں جو سعودیہ سے کتابیں چھپی تھی انہوں نے جہاد کی تعلیم دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی غلط چیز نہیں ہے کیا یہ جہاد ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی تمہاری مال تمہاری ماں تمہاری بیٹی تمہاری بہنوں پر تمہارے مال و دولت پر حملہ کرے تم اس سے لڑو کیا یہ بھی کہنے کا نہیں ہے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مال و دولت اور گھر و مکان پر قبضہ کرنے والے اگر تلوار و تیر لے کے آئیں آپ نے فرمایا کہ تم سے جتنی طاقت ہو سکے اگر لاٹھی ہی ہو تو تم ان کی مدافعت کرو گھر چھوڑ کے نہ بھاگو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھ کو مار دیں مجھے قتل کر دیں تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور تم شہید ہو کر مرو گے کائ اللہ کے نبی اگر میں اس کو مار دوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور تم غازی کہلاؤ گے میرے بھائیو بتاؤ اسلام نے یہ کہاں کہا ہے کہ ڈائریکٹ لڑو اسلام نے یہ کہا کہ جو تمہاری عزت پر حملہ کرے تم اس کا مقابلہ کرو اور ایسا ہر دور میں ہوا پانچ پانچ پانڈو کی زندگیوں پر ان کی عزتوں پر حملہ کرنے والے سو کورب تھے یاد کرو کرشن جی نے ان سے جہاد کرنے کا دھرم یدھ کرنے کا اعلان کر دیا پانچ پانچ پانڈو نے سو سو کورو سے جنگ لڑی اور آپ تعجب کریں گے کرشن جی نے پانچ پانچ پانڈو کا ساتھ دیا تھا سو کورو کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ بھی مجھے تم کو بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ باتیں تو تمہارے پنڈتوں کی تھی کہ وہ تم کو بتاتے لیکن جہاد میں تمہیں تمہارے دھرم سے بدلا رہا ہوں کہ کرشن جی نے پانچ پانڈو کا ساتھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پرمیشور پانچ ہی پانڈو کی جس میں میں ہوں جو حق پر ہے اسی کی امداد کرے گا مدد کرے گا مہا بھارت دیکھو کرشن جی کے کہنے کے مطابق پرمیشور نے انہیں پانچ پانڈو کو وجے دی تھی یہی جیتے تھے سو کورف کا منہ کالا ہوا تھا یہی سے جنگ جنگ بدر کا معاملہ آتا ہے اللہ کے نبی نے بھی تین سو تیرہ صحابہ کا ساتھ دیا تھا وہاں ایک ہزار کا لشکر موجود تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں گرا دیا ماتھے کو زمین پہ ٹیک دیا بار سے سجدے میں دعا کرنے لگے اللہم لا تحلق حاضح الاسابہ ان حاضح الاسابہ لن توبت بادا اے اللہ اگر آپ آج یہ مٹھی بھر آج یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی آج یہ تین سو تیرہ مسلمان اس روئے زمین سے ختم ہو گئے یہ ایک ہزار کافر اگر جیت گئے اور انہوں نے ہم تین سو تیرہ کو مار ڈالا نیست و نابود کر دیا تو اے اللہ اتنا یاد رکھنا کہ اسے روئے زمین پر اس دھرتی پر پھر کبھی کوئی اللہ تیرا نام لینے والا نہ ہوگا اس روئے زمین پر پھر کوئی تجھے یاد کرنے والا نہ ہوگا ان تحلیق اگر آج یہ جماعت مٹ گئی تین سو تیرہ کی تو کبھی اس جماعت کے اندر کبھی اس ملک کے اندر کبھی اس دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی پیٹ پہ ہاتھ مارا آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے نبی کی آنکھوں میں اتنے آنسو دیکھے اتنے آنسو دیکھے کہ میں نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں کبھی نبی کو اتنا روتے ہوئے نہ نہ دیکھا کبھی آنکھوں سے اتنے آنسو بہاتے ہوئے نہ دیکھا جتنے دن جتنا جنگ بدر کے دن روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے ہم نے دیکھا کبھی اتنا روتے ہوئے نہ دیکھا تین سو تیرہ کا ساتھ دیا اور اللہ نے دیکھو کیسے وجے دی کیسے فتح نصیب کی ستر کافر مارے گئے ستر قید ہو گئے یہ تو آج ایک مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک ہوا کھڑا کر دیا دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے کہ ان کو بس یہی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ان کو ترشول نہیں دکھائی دے رہے ہیں بیچاروں کو ان کو چھری نہیں دکھائی دے رہی ہیں بیچاروں کو ان کو گجرات کی دھرتی پر دس ہزار مسلمانوں کا قتل عام اور ماؤں کے پیٹوں کو پھاڑ کر بچے نکالنے والی حالتیں نہیں دکھائی دے رہی اور تعجب یہ کہ آج اس گجرات کے حادثے کو کتنے مہینے گزر گئے لیکن بھائی آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہنا کوئی ایک مجرم ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا کوئی ایک مجرم ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا ہم سے کہتے ہو کیس کرو عدالت جاؤ وہی قاتل وہی سرفروش وہی جسموں کی دھجیاں اڑانے والا اور وہی جج کس کے پاس لے کے جائیں مقدمہ کس کے پاس لے کے جائیں کیس کہاں کر میرے بھائیوں بات آگے کی طرف چلی جائے گی میرا موضوع اصل میں یہ نہیں لیکن ایک ضمنی بات آ گئی قرآن نبی کی زندگی کو ماڈل بنا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہاں تین سو تیرہ کو فتح ہو گئی اور آج ہم تیس کروڑ کی تعداد میں ہیں اور ذلیل ہیں خوار ہیں وجہ کچھ ہے وہ تین سو تیرہ تیر تھی تو تلوار نہیں تلوار تھی تو نیزا نہیں تھا تو گھوڑا نہیں گھوڑا تھا تو زین نہیں زین تھی تو دوسری چیز نہیں تلوار تھی تو ڈال نہیں ایک چیز دوسری چیز نہیں اور آپ تعجب کریں گے لکھنا میری بات کو تین سو تیرہ مسلمان کب ہوئے جب بوڑھے اور بچے بھی جوڑے گئے تب تین سو تیرہ کب ہوئے جب بوڑھے اور بچے اور جوان سب کو جوڑا گیا تب اور پھر بھی کسی کے پاس تیر تو تلوار نہیں تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال ہے تو نیزا نہیں ہے تو گھوڑا نہیں گھوڑا ہے تو زین نہیں ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں اور وہ ایک ہزار کون تھے ہٹھے کھٹے نوجوان تیروں سے لیس تلواروں سے لیس جنگ کبھی ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی جنگ جیتی جاتی ہے عزم حوصلہ اور توکل علی اللہ کی بنیاد پر یہ سب سے بنیادی چیز تھی یہ سب سے بنیادی چیز تھی اور دیکھیے حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں بادشاہ نے نیت خراب کر دی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دعا کرنے لگی اے اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خلاف ورزی نہیں کی آئے اللہ تو نے ابراہیم کو جو دین دیا آج تک میں نے دین کی پابندی کی دعا دیکھنا کیا ہو رہی ہے پھر اللہ کیسے قبول کر رہا ہے آئے مسلمانوں آج ظلم ہمارے اوپر بھی ہو رہے ہیں وہاں بادشاہ نے ابراہیم کی بیوی پر غلط نظر ڈالی یہاں کے حکمراں بھی ہمارے اوپر غلط نظر ڈال رہے ہیں ان کی دعا قبول ہو رہی ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے ذرا سننا میرے بھائیوں ابراہیم کی بیوی کیا کہتی آئے اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی ہے تو نے جو دین دیا ہے میں نے اس کی پابندی کی ہے اللہ اگر میں تیری سچی بندی ہوں تو تو, تو اس ظالم بادشاہ سے میرے جسم کی حفاظت فرما حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ہاتھ بڑھایا بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی بیوی کے قریب ہاتھ گیا لیکن قدرتن ان کے جسم سے ایک دو فٹ کی دوری پر ہاتھ رک گیا شل ہو گیا نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا کہنے لگا ابراہیم کی بیوی اللہ سے دعا کر دو میں آئندہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میرا ہاتھ نہ اوپر اٹھ رہا نہ نیچے کا وعدہ کرتا ہے کہ ہاں دعا کی ہاتھ نیچے آ گیا بدماش بد وعدہ بھولا ہاتھ پھر اس نے آگے بڑھایا پھر شل پڑ گیا دوبارہ دعا کی ہاتھ نیچے آ گیا تیسری بار حرکت کی شل پڑ گیا آگے نہ بڑھ سکا اور تیسری بار پختہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اگر چوتھی بار ہاتھ بڑھا دوں تو دعا نہ کرنا دعا کی ہاتھ نیچے ہو گیا جانے لگا وہ لوگوں مدد کب ہوئی جب ابراہیم کی بیوی نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا تھا کیا کہتا ہے اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی تو نے جو شریعت دی ہے میں نے آج تک اس کی ناقدری نہیں کی اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی تب اللہ نے حاجرہ کی دعا کو بھی سنا تھا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی بیوی کی دعا کو بھی سن لیا تھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آئے لوگوں جب امریکہ افغانستان پر اور عراق کی دھرتی پر حملہ کرتا ہے یا مسلمانوں پر بھارتی حکمرانوں کی طرف سے یا کچھ کٹر پنتی جماعتوں کی طرف سے جب مصیبتیں آتی ہیں تو تم بھی مسجدوں میں دعائیں کرتے ہو لیکن تمہاری دعاؤں میں یہ اثر کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ آج کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ آئے اللہ جو تو نے محمد رسول اللہ کو دے کے بھیجا تھا آج تک ہم نے اس کی پابندی کی ہے اے اللہ آج تک ہم نے تیرے دین کی مخالفت نہیں کی ہے اے اللہ نمازوں کی روزوں کی پابندی کی ہے تو نے جو جو حکم نازل کیا تھا سب کو آج تک ہم بجا لائے اے اللہ جب ہم سچے بنتے ہیں تیرے تو تو بھی میری حفاظت فرما لوگوں کیا مسلمانوں کے پاس ایسی زبان ہے اور جب نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیوں آئے اور سنو اللہ مدد کب کرتا ہے اس نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے ولا ولا تہنو تحزنو وانتم ان کنتم مؤمنین اللہ کا وعدہ سنو پہلے مسلمانوں کو خوشخبری ولا تہنو اے مسلمانوں تم غم نہ کرو ولا اے مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ ولا تہنو ولا اے مسلمانوں تم غم نہ کرو تم پریشان نہ ہو آج سوتے ہو تو پریشان اٹھتے ہو تو پریشان مایوسی کے عالم میں خطرہ لگا ہوا ہے ہائے کب مسجد و مندر کے نام پہ جھگڑا ہو جائے آج تم سوتے ہو تو چین نہیں کل کا تمہیں علم نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے آئے مسلمانوں ایک کام کر لو آرام سے سو جاؤ تمہیں کوئی خطرہ نہیں کیا ولا تہنو ولا تحزن غم نہ کرو اداس نہ ہو جاؤ کیا ہوگا وہ ان تم ہم تم کو بلندی دیں گے حکومت تم کو دیں گے سرداری تم کو دیں گے اوہ دلی سے ان نیتاؤں کو